پہلے میں یہ کہا کرتا تھا کہ یہ جو نوے فیصد ہیں جو جن کی استعداد بہت کمزور ہے وہ نہ تاڑ کا پھل بن سکتے ہیں نہ آم کا امرود آم کا درخت بن سکتے ہیں چھوٹی کم استعداد کے ہیں ان کو میں یہ کہتا تھا کہ تبلیغ میں جاؤ تبلیغ میں علم کی ضرورت نہیں ہے وہاں جتنا بڑا جاہل ہے اتنا بڑا مبلس تبلیغ والوں کے یہاں جتنا بڑا جاہل ہوگا اتنا بڑا مبلغ ہوگا اور تم سے بڑا جاہل کون ہے یا تبلیغ میں نکلو یہ نوے فیصد ہے میں ان کو یہ مشورہ دیتا تھا مگر اب میں یہ مشورہ نہیں دیتا کیوں مشورہ نہیں دیتا اب تبلیغ والوں کے یہاں کوئی کام ہی نہیں رہا بس نکلو اور گھومو نکلو اور گھومو جہاد کرو دعوتیں اڑاؤ کسی مسجد میں جماعت آتی ہے اعلان کرتی ہے کا کوئی آدمی نہیں بیٹھتا سب بن جاتے ہیں ان کے دس پندرہ ہیں وہی بیٹھتے ہیں اور وہ بھی کیا بات ہے نکلو نکلو نکلو بس نکلنا ہی مقصود ہے کام مقصود ہے نہیں پہلے کیا کیا تھا پہلے یہ تھا کہ دس آدمی نماز نہیں جانتے دین نہیں جانتے موٹی بات نہیں جانتے ان کی جماعت بنی اور ایک امیر ہے ان کو دین جاننے والا یہ چالیس دن کے اندر ان کو دین سکھا کر واپس لائے اب تو یہ رہا ہی نہیں اب تو جماعت میں سب اچھے لوگ اچھے بن گئے دس دس پندرہ پندرہ گھوم رہے ہیں پی رہے ہیں دعوتیں اڑا رہے ہیں اور گاؤں گاؤں مسجد مسجد گھوم رہے ہیں اور جہاد کر رہے ہیں جس کا نام جہاد ہے ان کے اس لیے اب تب میں کوئی کام نہیں ہے تبلیغ کا طریقہ یہ ہے کہ دس آدمی جاہل ان میں ایک عالم اس کو امیر بنا کر بھیجو اور یہ چالیس دن دینی ماحولوں میں گھومتا گھومتا ان کو دین سکھا کر ان کے یہاں اب یہ طریقہ رہا ہی نہیں وہ کہتا ہر ایک کو سال میں چار مہینے دینا ہے یہ وہ سیکھ چکا ہے چار مہینے گھوم گھوم کیوں رہا ایسی تم جماعت بناؤ جس کو یہ پرانا لے کر چلے اور تیار کر کے لائے تو ضرور اس کو نکلو نکلو بار بار لیکن یہ تو سب ساؤتھ افریقہ کے باہر طالب علم سے ایک سال ایک ہی دورے کے جماعت ہے ساؤتھ افریقہ سے آئے میں پوچھتا ہوں کب سے چل رہے ہو سات مہینے ہو گئے سال بھر نکلے میں نے کہا امیر بن کے چل رہے ہو یا معمور بن کے چل رہے ہو تو وہ کہتے ہیں معمور بن کر تمہارا امیر کون ہے کہ یہ صاحب ہے وہ مولوی نہیں تو میں ان سے کہتا ڈوب مرو تم مدرسوں کے فضل آؤ اور سات سال سے سات مہینے سے تم معمور بن کر چل رہے ہو اور یہ جاہل تمہارا امیر ہے کیوں کہ سال لگانا کرنا کچھ نہیں پہلے مدرسے کے پیسوں سے کھاتے تھے اب ابا کے پیسوں کو اڑائیں گے اگر یہ مدرسے کھانا بند کر دے تم سب بھگ جاؤ اور یہ ابا پیسے نہ دے تو کوئی سال میں نہیں نکلے گا پہلے مدرسے کا کھا کر مدرسے میں پڑے تھے سات سال تک کے لیے اب ابا کے پیسوں سے سال لگا رہا ہے کرنا کچھ نہیں دس دس بارہ بارہ طالب علم گھوم رہے ہیں میں پوچھتا ہوں کتنا خرچہ ہوا سات مہینے تو حساب کر کے بتاتے ہیں چالیس ہزار خرچ ہو کتنی پی کیا اور تبلیغ جماعت صورت حال یہ ہو گئی ہے خوش فہمی میں مبتلا ہوئے ہیں کہ دین کو ہم سارا دین ہم ہی سنبھالے ہوئے ہیں اور سب کام ہم ہی کر رہے ہیں اور کچھ کام نہیں ہو رہا ہے ابھی ملیشیا کی ایک جماعت میری مسجد میں آئی تھی تو میں نے عشا کی نماز میں متولی سے پوچھا میں اس محلے میں چالیس سال سے ہوں تم بھی یہی ہو اور ہر مہینے کوئی نہ کوئی جماعت آتی ہے اس محلے میں جماعت کی وجہ سے کوئی آدمی نماز بھی بنا ہے تو متولی نے کا کوئی نہیں بنا یہ کل پرسوں کی بات ہے اس نے کہا اس چالیس سال میں میں ہوں چالیس سال سے اس محلے میں متولی بھی ہے یعنی کہ جماعتیں آتی ہیں ان کی وجہ سے کوئی آدمی نمازی محلے میں بنا ہے اس نے کہا کوئی نہیں بنا کیوں وہ گھیر گھار کر لاتے ہیں باقی ناپافی بالونے پٹرو نے سب کے ناپاک ہیں اور نماز کے بعد میں تھوڑی دیر بیٹھ کر چلے گئے صبح جماعت بھی گئی اور یہ بھی گئی پھر مہینے کے بعد دوسری جماعت آئے گی وہ بھی گھیر گاڑ کے لائے گی اور صبح وہ بھی چلی جائے گی یہ بھی چلے جائیں گے اگلی نماز میں نہیں آئیں گے اصلاح تو کب ہوتی ہے جب آپ سر پہ مسلط ہو کر بیٹھ کر کے ان پر محنت کرائیں وہ امام مسجد کا محنت کرے گا تو اصلاح ہوگا مکتب کا مدرس محنت کرے گی تو اصلاح ہوگی جماعت آئی اور گئی اس سے کوئی اصلاح نہیں اور جماعت میں اگر دین سے بے خبر ہیں اس پر امیر محنت کرے گا فائدہ ہوگا مگر اب تو جو جماعت میں لگے ہوئے ہیں پرانے نکلتے ہیں گھوم رہے ہیں پرانے گھوم کر کیا کرو گے لوگوں کی اصلاح امر دل معروف نہیں انل من کرو قرآن کریم نے کہا ہے ول منکم من کم مت الخیر وہی مرو نارو وہ نادل منکر ان کے یہاں نانکر تو ہے ہی نہیں کسی کو بیڑی پینے سے روکیں گے نہیں جماعت چالیس پورا ہو گیا یہاں ہاتھ دھوتے وقت ملتے ہیں پورا کر کے آیا تو میں کہتا ہوں چالیس دن میں بھی اس کی داڑھی نہیں آئی ادھر گیا ہے چالیس دن پورے تھی اس کی داڑھی نہیں آئی اس کا مطلب کہ چالیس دن میں امیر نے اس کو سمجھایا ہی نہیں کہ بھائی داڑھی رکھنی چاہیے نہیں تو ہے ہی نہیں ان کے یہاں اس لیے اگر تبلیغ کرنی ہے تو اصول پر کرو الخیر خیر بالمعروف وینہون بل معروف موجودہ جو تبلیغی جماعت ہے وہ اس آیت کا مزداق نہیں ہے وہ تو صرف چھ نمبر میں رہتی ہے وہ بھی رہتی تھی اب نہیں رہتی اب تو صرف ایک نمبر ہے خروج خروج خروج خروج اب اخراج کب ہو جائے گا معلوم ہے خروج تو چل رہا ہے خروج کے بعد تو باب اقبال بنتا ہے مجرد کے بعد تو مسجد بنتا ہے خروج کے بعد بھی اخراج کا نمبر ہے اس لیے پہلے میں ان کو ہاں کہتا ہے جاؤ ایک سال لگاؤ اب نہیں کہتا اب میں کہتا ہوں کہ تم ملت کو سنبھالو اور سنبھالنے کے لیے اپنی ذات کو سنبھالو اپنے پریوار کو سنبھالو اپنے گاؤں کو سنبھالو اگر امام یا مکتب پڑھا رہے ہو تو ساری بستی کو سنبھالو یہی تبلیغ ہے اور یہ پائیدار کام ہے اور یہ جو جماعت والا کام ہے وہ اگر جاہل نکلتا ہے جماعت میں تو اس سیکھ کراتا ہے لیکن جو دین جانتے ہیں وہ جو جماعت میں نکلتا ہے وہ تو خروج گھومتے ہیں دعوتیں اڑاتے ہیں اور جہاد کرتے ہیں اور جیسے گئے تھے ویسے ویسے گھر واپس آتے ہیں